اپنا اعمال نامہ استغفار سے بھر دیں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو دنیا میں استغفار کرتا رہے اور کل قیامت کو اپنے اعمال نامے میں بہت سا استغفار پائے عن عبد اللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا خوشخبری ہم زیادہ استغفار کر کے ہر دکھ ہر محرومی ہر ذلت ہر غم ہر بیماری ہر صدمے اور ہر آفت سے بچ سکتے ہیں اور اصل اجر اور ثواب تو آخرت کا ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے طوبا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بہت عظیم خوشخبری یعنی اللہ پاک کی رضا اور جنت اس کے لیے ہے جس کے نام اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا کلمہ طیبہ نماز اور جہاد کی برکت سے جماعت کو الحمد للہ کثرت استغفار کی طرف رہنمائی ہوئی ہے کلمہ طیبہ کا ورد ہرگز نہ چھوڑیں کم از کم مقدار بارہ سو اللہ کے لیے بہت اہتمام کریں تلاوت اور درو شریف ہرگز نہ چھوڑیں اور اب کثرت استغفار کو بھی اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کرتا ہوں عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره